الباب التاسع والثلاثون باب حق الجار والوصية به پڑوسی کا حق اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کا بیان وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم الله تعالى نے فرمایا تم الله کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو نیز رشتہ داروں یتیموں مساکین رشتہ دار یا قریبی پڑوسی اور اجنبی یا دور کے پڑوسی اور پہلو کے ساتھی یعنی ساتھ بیٹھنے والے اور مسافر اور اپنے مملو کا غلام باندیوں وغیرہ کے ساتھ احسان کرو وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حضرت جبریل علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیشہ تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ یہ اسے وراثت میں بھی شریک ٹھہرا دیں گے بخاری و مسلم وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك رواه مسلم وفي رواية له عن أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماء ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو اور مسلم کی اور روایت کے الفاظ ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر لو پھر اپنے پڑوسیوں کے گھر والوں کو دیکھو اور اسے بھلائی کے ساتھ اس میں سے کچھ حصہ پہنچاؤ وعن ابی صلی اللہ علیہ وسلم قال والله والله لا لا يؤمن يؤمن قيل من يا رسول اللہ کال الذي لا يأمن جاره بوائقه متفق عليه وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه البوائق الغوائل والشرور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں عرض کیا گیا اللہ کے رسول کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو اور مسلم کی ایک روایت میں ہے وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس یعنی متفق علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں کی عورتوں کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کوئی ہدیہ کمتر نہ سمجھے اگرچہ وہ ہدیہ بکری کا کھر ہی ہو وعنہ رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم متفق عليه روي خشبه بالإضافة والجمع وروي خشبة بالتنوين على الإفراد وقوله ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی مشترکہ دیوار میں لکڑی یا کیل وغیرہ گاڑنے سے نہ روکے پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کیا وجہ ہے کہ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود میں تمہیں اس حکم سے منہ پھیرتے ہوئے دیکھتا ہوں اللہ کی قسم میں اسے تمہارے کندھوں کے درمیان پھینک کے رہوں گا یعنی ضرور تمہارے سامنے پیش کروں گا بخاری و مسلم وعنه رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت متفق عليه حضرت ابو رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو عیدا نہ پہنچائے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے بخاری و مسلم وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه مسلم بهذا اللفظ وروى البخاري بعضه حضرت ابو شریح خزاعي رضي اللہ عنہ سے روایت ہے بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کلمہ خیر کہے یا پھر خاموش رہے ان الفاظ کے ساتھ امام مسلم نے روایت کیا ہے اور امام بخاری نے اس کے بعد الفاظ روایت کیے ہیں وعن عائشة قالت قلت رسول فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا رواه البخاري حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے دو پڑوسی ہیں ان میں سے میں کس کو ہدیہ بھیجوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا دروازہ تیرے زیادہ قریب ہو اسے بخاری اور ابو داود نے بیان کیا ہے وعن عبد الله الله الله الله الله بن عمر رضي عنهما قال قال رسول صلى عليه وسلم خير الأصحاب عند تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں ساتھیوں میں سب سے بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو اسے ترمزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے